السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر انیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا الى والطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أولم يروا إلى الطير الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی سمیٹے ہوئے پرندے کیسے دیکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ رحمان ہی ہوا میں تھامے ہوئے رکھتا ہے بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے دیکھا آپ نے پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو پر پھیلاتا ہے اور کبھی اڑتے اڑتے اپنے پروں کو سمیٹ بھی لیتا ہے پروں کو پھیلانا اور ان کو پھر سمیٹ لینا اس کو قبض کہتے ہیں قبض یعنی دوران پرواز ان پرندوں کو جب اپنے پر سمیٹ لیتے ہیں تو کون تھام کے رکھتا ہے وہ گر تو نہیں جاتے وہ کون ہے جو انہیں زمین پر نہیں گرنے دیتا یہ اللہ تعالیٰ ہیں جن کی نظر میں ہر چھوٹی بڑی چیز ہے چاہے وہ ایک بڑا سارا ہاتھی ہو یا چھوٹی سی چونٹی ہو یا چھوٹا سا مٹی کا ذرہ ہو اللہ تعالیٰ کی نظر اس کائنات کی ہر بڑی چیز سے لے کے چھوٹی چیز تک ہے اسی لیے جب آپ دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے لگتے ہیں صدق اللہ العظیم